اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرس ہمارا یہ سفر جاری ہے کنزیومر بینکنگ کے اوپر جو ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 39 اس کے کانٹینٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھلے لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کے ساتھ کنزیومر فائنانس میں مارگیج اور ہاؤس فائنانسنگ کے حوالے سے بات کی تھی اور یہ وہ ایریا ہے جو خاص طور میں پاکستان کی بینکنگ میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہم آگے چل کر آپ سے مزید اس کی اہمیت کا ذکر بھی کریں گے اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہاؤسنگ ایک پرابلم ہے ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے وہ بہت اس کے اندر ایشوز ہیں اور اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں اور اس میں ظاہر ہے بینکوں کا ایک رول ہے بینکوں کا ایک کردار ہے اس سے ہٹ کر یہ بینک کے لیے ایک پروڈکٹ ہے اور بینک اس کے اوپر پیسہ بناتا ہے بزنس کیس اپنی جگہ ہے لیکن اس میں as a member of the society جس کو ہم کہتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی بینکوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں تو ان سارے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ جو بینکس نے جو پالیسیز بنائی ہیں اور خاص طور پہ اس کا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک بینک کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینک نے جو ایک پروڈکٹ انٹروڈیوس کیا ہے اس کا جو ایک کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ ہے اس کے اندر جو پالیسیز ہیں اس کے اندر جو پروسیجرز ہیں اور اس کے اندر جو دوسرا اس نے فریم ورک بنایا ہے وہ کس حد تک مناسب ہے اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا یہ ہم آپ کو سیمپل کے طور پر ایک ایگزامپل کے طور پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ایک انوے ماڈل نہیں ہے اس کے اندر مختلف تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے اس کا بیس اس کی گائیڈ لائن اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنز ہیں جو کہ سارے بینکوں کے اوپر اپلائیز ہوتے ہیں banks as well as D F Is تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے آپ کو اسپیسیفکلی وہ اسٹیٹ بینک کے پروڈینشلس ریگولیشن آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے جن کا تعلق ہاؤسنگ فائنانس کے ساتھ ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک اس میں کچھ کلیئر کٹ ڈائریکشنس کچھ کلیئر کٹ انسٹرکشنس دیتا ہے بینکوں کو جس کو ظاہر ہے بینکوں کو فالو کرنا ہے اور انہوں نے اپنے مینولس میں اپنی پالیسیز میں ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے اس میں جو چند ایک اہم جو ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک طرح سے فائنانسنگ کرنی ہے اس میں کسٹمر کی کریڈٹ وردینس کو آپ نے سرٹین پراپرلی کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ لون دے رہے ہیں اس کی ری پیمنٹ کیپیسٹی کیا ہے اس کی جو سورس آف انکم ہے اس کی اتنٹیسٹی کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے لون دے رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ لون استعمال ہو رہا ہے یا نہیں اور جب ہم کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کنسٹرکشن کا اسکیجول لیں کسٹمر سے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ وہ جو لون دیا گیا ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے پھر اس میں اسٹیٹ بینک نے کچھ اور چیزیں اسپیسیفائی کی ہیں جس میں ڈیٹ اکوٹی ریشو کی بات کی ہے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایٹی فائیو ففٹین ہے اور اس میں جو میکسیمم ٹینیور ہے وہ ٹوینٹی ایئرس کا ہے اور چونکہ اس سے لانگ ٹرم ایڈوانس تو آپ پندرہ بیس سال سے آگے نہیں جا سکتے یہ ایک میکسیمم لمٹ جو اسٹیٹ بینک نے فکس کیا ہے لیکن ود ان دیٹ لمٹ ظاہر ہے بینکس دس پندرہ سال کی اپنے پالیسیز بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینکس جو ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اپنے کسٹمر کو فائنانسنگ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے پروفیشنلی کیا ارینجمنٹ کیا گیا ہے ان کے یہاں رسک مینجمنٹ کا کیا ہے انہوں نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا گیا یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرنل ایجنسیز ہیں ان کی ہائرنگ کا اس میں ذکر ہوا ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہیں اور ساتھ میں یہ بھی اس چیز کو اسٹیٹ بینک امفسائز کرتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر پراپرلی انالیسس اور ریسرچ کریں ساتھ ساتھ آپ کی پالیسیز اس مارکیٹ ڈائنامکس کے ساتھ لنک ہونی چاہیے آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس میں اسٹیٹ بینک بات کرتا ہے پروفٹ ریٹس کے حوالے سے ریٹرنس کے حوالے سے جو آپ مارک اپ ریٹ کسٹمر کو چارج کرتے ہیں بینکوں کو اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انکریج کرتا ہے کہ وہ فلوٹنگ ریٹ کا جو سسٹم ہے اس کو اپلائی کریں اور کوشش کریں کہ اس میں پیورلی ان کا اپنا پروفٹ موٹو نہ ہو بلکہ وہ بینکوں کسٹمرز کو بھی فیسلٹیٹ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسٹریس ٹیسٹنگ کا کانسیپٹ ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا جو اسٹیٹ بینک ایک طرح سے انسٹرکٹ کرتا ہے انکریج کرتا ہے کہ بینکوں کو اپنے پورٹ فولیو کی اسٹریس ٹیسٹنگ کرنی چاہیے کہ آن اے گیون ٹائم آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پورٹ فولیو کی ہیلتھ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے اس میں مارکیٹ کے مختلف جو جو فیکٹرز ہوتے ہیں انٹرسٹ ریٹ ہے یا مارکیٹ کے دوسرے ڈائنامکس ہیں اس کو کس طرح امپیکٹ کرتے ہیں تو اسٹریس ٹیسٹنگ کا یہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے وہ پروویژنگ کے حوالے سے ہے جس میں اسٹیٹ بینک خاص طور پہ بینکوں کو انسٹرکشنس دیتا ہے کہ وہ لونز جو ایک طرح سے ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں جو ایک طرح سے ڈیلیکوینٹ ہو جاتے ہیں ان کی اپنے پروویژنگ کس طرح کرنی ہے تو یہ ایک مخصوص اسی کنزیومر بینکنگ کا جو پروڈکٹ ہے مارگیج فائنینسنگ کا اس کے حوالے سے ریگولیشنس تھے اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ایک بریفلی جو کریڈٹ رسک کا فریم ورک ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے دو مین کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ٹرانزیکشن رسک ہوتا ہے اور ایک پورٹ فولیو رسک ہوتا ہے پھر ٹرانزیکشن رسک کے تین سب کمپوننٹس ہوتے ہیں سلیکشن رسک ہوتا ہے انڈر رائٹنگ رسک ہوتا ہے اور آپریشن رسک ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پورٹ فولیو کا رسک ہے اس میں ایک انٹرنزک رسک ہوتا ہے اور کنسنٹریشن رسک ہوتا ہے یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب اس پرٹیکولر پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں کنزیومر فائنانسنگ کے اس پرٹیکولر آسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ کریڈٹ کے اس کو فریم ورک کو ذہن میں رکھنا ہے اس لیے کہ at the end of the day it's a credit function it's a credit risk جو آپ ایک کاؤنٹر پارٹی ہے جو آپ کا پروسپیکٹو بارور ہے اس پہ لے رہے ہیں تو ان پیرامیٹرس کو جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ آپ نے کریڈٹ جو آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کریڈٹ رسک ویسے بھی جب ہم رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کا ایک اہم ترین کمپوننٹ ہے تو اس کا انڈرسٹینڈ کرنا اس کو سمجھنا اور اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھنا ضروری ہے جب ہم نے یہ بات کی تو اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جو پاکستان میں بینکس ہیں ان کا ایک سیمپل کے طور پر جو ان کے آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اور جو ایک طرح سے ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کیا ہے انیشلی ہم نے آپ کے ساتھ آخری لیکچر میں پالیسیز کی بات کی تھی اور پالیسیز کے کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے جس کے اندر ٹینیور کی ہم نے بات کی تھی ہم نے ری پیمنٹ سورس کی بات کی تھی ہم نے ڈیلیکوینسی کی بات کی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی تھی بینکس جو ہیں وہ کس طرح اس میں انشورنس کوریج ہوگا اس کے اندر ٹرمینیشن کا جو کلاز ہوگا وہ کس طرح ری شیڈولنگ کس طرح کی جائے گی اور اس کے بعد ہم نے ایکسٹرنل ایجنسیز کی بات کی تھی کہ آپ نے ایکسٹرنل ایجنسیز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جس میں اسٹیٹ بینک ہے ای سی بی آئی ہے ڈیٹا چیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں تو یہ جو ایک طرح سے پالیسی کے مختلف پہلوز تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اور لاسٹ لیکچر میں کچھ اور پوائنٹس رہ گئے تھے جو آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ سے کہا تھا کہ ہم جو پروڈکٹ کی جو ایک طرح سے فیچرز ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اس کے اندر تیسرا آئٹمس تھا وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں جو ایک آئٹم جو تھا وہ ہے رپورٹنگ کا رپورٹنگ کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں اور بہارا اسٹیٹ بینک نے بھی اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے اس کے اوپر زور دیا گیا ہے اور اس میں جو ایم آئی ایس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی رپورٹنگ جو ہے وہ فریکوینٹ وہ پراپر ایکوریٹ ہونی چاہیے اور وہ سینئر مینجمنٹ کے سامنے جب سارے ڈیٹیلز آئیں ریزلٹس آئیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے on an ongoing basis کہ اگر بینک کا یہ پورٹ فولیو کی ہم بات کر رہے ہیں مارگیج کا تو وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اس میں ڈیلیکوینسیز کہاں ہیں اس کے اندر کہاں کہاں کون کون سے کسٹمر اس میں ایجنگ کا کانسیپٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی مختلف رپورٹس ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ بینک یہ دیکھیں کہ ان کا اوور آل پورٹ فولیو کی ہیلتھ کیا ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کیا اسٹیپس لینے ہیں کیا انہوں نے ایک طرح سے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس میں جو ایک اور کانسیپٹ ہے رپورٹنگ کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس کو سیسٹ کرتے ہیں اور at least on quarterly basis پہ کنزیومر فائنانس ڈویژن یا سیگمنٹ یا ڈپارٹمنٹ اپنا ایک طرح سے پروفٹ اینڈ لاس بناتا ہے اور پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں اس پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں بینک کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اس بینک میکنگ منی اور ناٹ میکنگ منی تو یہ سینئر مینجمنٹ کے سامنے جاتی ہے یہ ساری رپورٹ اور ان کو اسی حساب سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اگر کسی پالیسی ریویژن کی ضرورت ہے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے ساتھ ساتھ یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ اسٹیٹ بینک کی بھی ہے کہ آپ نے کوارٹرلی بیسس کو پہ اسٹیٹ بینک کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے تاکہ اسٹیٹ بینک اس ڈیٹا کو کنسالیڈیٹ کر کے پین پاکستان بیسس پہ ظاہر ہے پھر وہ پبلش کرتا ہے اپنی رپورٹس اور ساری پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کنزیومر بینکنگ کی جو سیکٹر ہے جو سیگمنٹ ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے کس طرح پرفارم کر رہا ہے تو یہ رپورٹنگ کا جو آسپیکٹ ہے بہت اہم ہے اور اس کو ظاہر اگنور نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے پراپر آئی ایم ایس کی ایم آئی ایس کی ضرورت ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینکس اس چیز کو ایک طرح سے فارمیلٹی کے طور پہ نہ لیں بلکہ اس کو in a proactive reporting کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تاکہ یہ صرف ریگولیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ضرورت کے مطابق بھی ہے یہ ان کو ہیلپ کر سکتا ہے اس کے بعد جو ایک آئٹم اور ہے پالیسیز میں جو اکثر بینک آج کل اس چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ رپورٹنگ کے علاوہ on a frequent basis like quarterly six monthly اور اینولی آپ مارکیٹ کی انالیسس کریں آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے ڈائنامکس کیا ہیں پریفریبلی یہ تھری منتھس بیسس پہ یا سکس منتھ بیسس پہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ اینول بیسس پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس ایک سال کے دوران کافی چینجز آ جائیں تو آپ کو مارکیٹ انالیسس کرنی ہے آپ نے انوائرمنٹل فیکٹرز کو دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں بینکنگ کو افیکٹ کر رہی ہیں اور اکانومی میں کیا چینجز آ رہے ہیں ڈیموگرافکس میں کیا چینج آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایز اے بینک یہ ضروری اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹرس کی انالیسس کریں آپ یہ دیکھیں کہ as compare to your competitors آپ کا جو پیئر گروپ ہے آپ کی پرفارمنس آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے بینچ مارک ڈیولپ ہو سکیں کہ آپ کی پرفارمنس کا لیول کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بجٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ بجٹس بناتے ہیں بجٹس ظاہر ہے صرف اس حوالے سے نہیں ہوتے کہ آپ نے اگلے سال کتنی سیلز کرنی ہے آپ نے کتنے اکاؤنٹس ایک طرح سے وہ کرنے ہیں بلکہ اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ایکسپینڈیچر کی الوکیشن کرنی ہے امپروومنٹ کے حوالے سے اکوپمنٹ کے حوالے سے اسٹاف کے حوالے سے تو اس میں بجٹنگ کا کانسیپٹ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پرفارمنس اپریزل کا کانسیپٹ پرفارمنس مینجمنٹ بھی اہم ہے اور اس میں کلیئر قسم کی انسٹرکشنز ہونی چاہیے جو کنسرنڈ اسٹاف ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے وہ کس طرح کس اس پہ میجر ہو رہی ہے اور اس چیز کی پرفارمنس مینجمنٹ کی ہم پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ اسٹاف کو صرف انسینٹو دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس انسینٹیو کے اندر کلیئرٹیز ہونی چاہیے اور وہ انسینٹو جو ہیں وہ ایک طرح سے ریئلسٹک ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کو اچیو کر سکیں اس کے بعد جو اس میں ایک آخری آئٹم تھا وہ تھا ڈیویشن میٹرکس کا اور ہم جب ڈیویشن میٹرکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ there are certain items in the policies کہ اگر آپ اس میں ڈیویشن ہو رہی ہے وہ مائنر آئٹم ہے اس کا ایک طرح سے مٹیریل امپیکٹ نہیں پڑتا پرپوزل کے اوپر یا کسٹمر کے ایک طرح سے اس کے اوپر تو لیکن اس ڈیویشن کو اس ایکسیپشنس کو بھی جو ہم بات کرتے ہیں اس میں اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پراپر ایک لسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ یہ ڈیویشن ہے اور آپ نے اس کی جو اتھارٹیز ہیں جن کو آپ نے اتھارٹیز دی گئی ہیں جو اپروول کے وہ ہیں ان سے اپروو کیے بغیر ان سے آتھرائزیشن لیے بغیر یہ جو ڈیویشن ہے ظاہر ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے اور اس میں کلیئر جو اسٹاف ہوتا ہے سیلس کا یا جو ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ منیمم ڈیویشنز ہونی چاہیے کسٹمر کو یہ انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایسے آپ کو چیزیں پرووائڈ کریں ایسی ڈاکومنٹیشن دیں جس میں بہت زیادہ ڈیویشن ہو اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر وقت زیادہ لگتا ہے پروسیسنگ میں ٹائم لگتا ہے اور پھر کسٹمر بھی فیل کرتا ہے کہ شاید بینک کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے تو ڈیویشن میٹرکس کا کانسیپٹ بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس میں کلیرٹی ہونی چاہیے کنسرنڈ اسٹاف کو کہ کون سے ڈیویشنس الاؤڈ ہیں کون سے الاؤڈ نہیں ہیں بالکل اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر کہ جو اسٹیٹ بینک کی پروڈینشیل ریگولیشن سے متعلق ہے اس کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے اس کے اندر کوئی ڈیویشن الاؤ نہیں ہوتی اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیسیز کے اندر جو ایک طرح سے پروڈکٹ کے فیچرز تھے تیسرا آئٹم جو تھا وہ ہم نے آپ سے کہا تھا ہم سپریٹلی ڈسکس کریں گے کیونکہ پروڈکٹ فیچرز بھی ہم آپ دیکھیں گے کہ کسی حد تک بینکوں کے ملتے ملتے جلتے ہیں اور they are in way is guided by the prudential regulation of State Bank of Pakistan جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں ایک طرح سے پروڈکٹ فیچرز پہ تو پہلی چیز جو آتی ہے اس کے اندر ہم ٹینر دیکھتے ہیں کہ ٹینر کیا ہے ڈوریشن کیا ہے کتنے عرصے کے لیے لون دیا جائے گا اور جیسے کہ اس نے اسٹیٹ بینک نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ میکسیمم ٹوینٹی ایئرس تک جا سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ٹینور جو ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ آپ ٹوینٹی ایئرس تک جا سکتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندر جو آئٹمز آتے ہیں وہ ایک طرح سے اماؤنٹ ہوتا ہے اماؤنٹ ایک منیمم اور میکسیمم یہ بھی آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے پروڈکٹ فیچرز میں تاکہ کسٹمر کو پتا چل سکے کہ کتنا منیمم اماؤنٹ وہ لے سکتا ہے اور کتنے میکسیمم تک وہ جا سکتا ہے تو نارملی جو بینکس فکس کرتے ہیں وہ فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پانچ لاکھ جو منیمم لیول پہ ہوتا ہے اور جو میکسیمم لیول ہوتا ہے it goes up to fifty million پانچ کروڑ لیکن ظاہر ہے یہ پانچ کروڑ کی فگر کوئی فکس نہیں ہے it could be less as well it depend from bank to bank and circumstance from various banks تو یہ ایک طرح سے فگرس وہ ہوتی ہیں اس کے بعد جو اس میں چیز ہوتی ہے وہ کولیٹرل کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بینک کو کولیٹرل پرووائڈ ہو رہا ہے وہ کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ جو پراپرٹی جس کو آپ فائنانس کر رہے ہیں اس کا اکوٹیبل یا ٹوکن لیگل مارگیج ہوگا تو یہ ایک اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ جو کولیٹرل ہے جو سیکورٹی ہے وہ اٹ سیلف وہ پراپرٹی ہوگی جس کو بینک نے فائنانس کیا ہے اس کے بعد جو اس کے اندر آئٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پراپرٹی کی ایج کے متعلق ظاہر ہے یہ صرف اس صورت میں اپلیکیبل ہوتا ہے جہاں آپ ایک نئی پراپرٹی آؤٹ رائٹ خرید رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ کنسٹرکشن نہیں کر رہے ہوتے یہاں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں پریکٹس ہے کہ جو بینکس یہ فائنانسنگ کرتے ہیں ہاؤسنگ کی مارگیج کی اس کی ایک طرح سے پانچ کیٹیگریز ہوتی ہیں یہ پانچ کیٹیگریز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ ایک کسٹمر جو آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس اپنی زمین ہے زمین اس کی اپنی ہے اس نے آلریڈی اس میں انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس پہ وہ ایک طرح سے لون لے کے گھر بنانا چاہتا ہے تو اس میں ظاہر ہے بینک کو صرف کنسٹرکشن کے لیے لون دینا ہے دوسرا آئٹم اس میں یہ جو سیگمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر بینک کو کہتا ہے کہ جی میں نے زمین بھی خریدنی ہے اور اس پہ گھر بھی بنانا ہے تو اس میں land plus building land plus construction کا کانسیپٹ آ جاتا ہے تیسرا اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ آؤٹ رائٹ پرچیز کا ہوتا ہے ایک بنا بنایا گھر ہے تیار گھر ہے اور بینک نے اس کو فائنینسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو نیکسٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ہے رینوویشن کا اور امپروومنٹ کا ظاہر ہے ایک یہ بھی امپورٹنٹ ایریا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ گھر جو ہے پرانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر خاصا اگر آپ اس کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ ریپیئرس کرنا چاہتے ہیں تو ایک خرچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی بینک ایک طرح سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور یہ رینوویشن یا امپرومنٹ کا آئٹم ہوتا ہے اس میں جو آخری چیز ہے جو پانچواں ہے جس کو ہم بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی کا نام دیتے ہیں بی ٹی ایف یہ ایک اہم ایریا ہے جس کے اندر بینکس کام کرتے ہیں اور اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ بینک کی مارکیٹنگ ٹیمز اگریسولی مارکیٹ کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں کمپٹیشن ہے تو وہ یہ جا کے ان کسٹمرس کو اپروچ uh, کرتے ہیں ایک بینک کا ایک طرح سے سیلس ٹیم یا بینک کا ریپرزینٹیو جو کسی دوسرے بینک کے ساتھ یہ فیسلٹی لے رہا ہے وہ اس کو جا کے بہتر ٹرمز آفر کرتا ہے بہتر انسینٹیوس دیتا ہے تاکہ ایک طرح سے ان کو لیور کرتا ہے کہ آپ ہمارے بینک کے پاس آئیں آپ کو ہم یہ ٹرمز دیں گے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے ریگولر پریکٹس اور بینک میں بینکوں میں اس میں خاصا کمپٹیشن ہے اور یہ چیز ظاہر ہے ایک پریکٹس بن چکی ہے اور اس کو بھی ظاہر ہے فالو کرنا پڑتا ہے اس کے ظاہر ہے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں اس کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں جو باقی چار سے الگ ہیں وہ ہم آگے چال چل کے مختصر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو یہ چیز اس میں آتی ہے کہ جو پانچ آئٹمس ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے بات کی تھی پروڈکٹ فیچرز کے حوالے سے تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس میں پانچوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد جو اس میں بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک طرح سے مارک اپ ریٹ کی کہ آپ مارک اپ ریٹ جو ہے وہ فلوٹنگ رکھتے ہیں یا فکس رکھتے ہیں نارملی جو پاکستان میں بینکوں کی پریکٹس ہے یہاں پر فلوٹنگ ریٹ ہوتے ہیں ویریبل ریٹ ہوتے ہیں اور اس کا جو کچھ بینکوں نے جو ایک طرح سے طریقہ کار بنایا ہے جو بیس کرتے ہیں وہ one year KIBOR plus some margin depending on the circumstance of the bank KIBOR کا کانسیپٹ کیا ہے ایک سال کا Karachi interbank offer rate جو ایک بینچ مارک ہے اس کو بیس بنا کے آپ اس کے اندر مارجن ایڈ کرتے ہیں اور یہ آپ اوور اے پیریڈ آپ اس کو ایک طرح سے ریویو کرتے ہیں بعض دفعہ سکس منتھلی ہوتا ہے بعض دفعہ ایئرلی ہوتا ہے لیکن یہ فلوٹنگ ریٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ فکس ریٹ بھی ہوتا ہے اگر ہم نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ فکس ریٹ میں کسٹمر کو بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے تو پریکٹس یہاں دیکھی گئی ہے کہ زیادہ تر پریولنس جو ہے وہ ہے فلوٹنگ ریٹ کی اس کے بعد جو اس کے اندر پروڈکٹ فیچرز میں نیکسٹ آئٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹ اکوٹی ریشو کا کسٹمر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپنے اس نے کتنی ایکوٹی انجیکٹ انجیکٹ کرنی ہے اور کتنا لون اس کو بینک سے ملے گا جہاں اس میں اسٹیٹ بینک نے اسپیسیفائی کر دیا ہے کہ it should be eighty five and fifteen لیکن نارملی بینک ان پریکٹس اس کو ایٹی ٹوینٹی رکھتے ہیں ایٹی ٹوینٹی کا مطلب یہ ہوا کہ بینک جو آپ کا جو پرپوزل ہے اس میں ایٹی پرسینٹ فائنانسنگ آپ کی کرے گا اور باقی ٹوینٹی پرسینٹ ایکوٹی جو ہے کسٹمر خود ڈالے گا بعض دفعہ یہ ایکوٹی اس صورت میں بھی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ اگر ایک کسٹمر کے پاس پلاٹ ہے اور اس کی ایک سرٹن ویلو ہے اور ظاہر ہے اس کے اوپر وہ گھر بنا رہا ہے بینک سے لون لے کر تو اس کی پلاٹ کی value is also considered as an equity تو یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جو پروڈکٹ فیچرس کی جو ایک اور چیز ہے وہ پروسپیکٹو بارور کی ایج ہے کیونکہ ایج کو ڈٹرمن کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں بھی منیمم اور میکسیمم ایج جو ایک پریولنٹ پریکٹس ہے کہ جو منیمم ایج 21 ون ایئرس کی ہوتی ہے کہ اس سے نیچے کے لوگ ایلیجیبل نہیں ہوتے یہ لون لینے کے لیے اور میکسیمم ایج جو کہ عام طور پر بینکوں میں مختلف پرائیویٹ اداروں میں اور گورنمنٹ میں جو ریٹائرمنٹ ایج سکسٹی ایئرس کی ہے تو میکسیمم ایج اس میں سکسٹی ایئرس کی کنسیڈر کی جاتی ہے تو یہ ایک بینڈ ہے between twenty one years and sixteen years اور آپ اس میں دیکھ لیں ایک اکارڈنگلی جو ٹوینٹی ایئرس کا کانسیپٹ ہے میکسیمم وہ بھی اس کے اندر فالو آن کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر جو بینک کے پاس آ رہا ہے جو پرپوزل لے کے آ رہا ہے یا بینک جس کے پرپوزل کو کنسیڈر کر رہا ہے تو وہ ایج کے حوالے سے کس اس میں فال کرتا ہے ظاہر ہے اگر وہ میچیورٹی لیول پہ ہے وہ تیس سال سے اوپر ہے تو پھر بھی اگر وہ بیس سال کا لون لے گا تو پچاس سال میں جا کے وہ میچیور ہوگا تو it all depends but it's related to the in a way the income source of the customer یا اس کی انکم کا اس میں جو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے جو پروڈکٹ فیچرز میں مینشن کی جاتی ہے کہ جو آپ اس کا انکم ڈٹرمنٹ کرتے ہیں اور اس کا جو ریپیمنٹ کیپیسٹی ڈٹرمنٹ کرتے ہیں جس کو ہم ڈیٹ برڈن کا نام دیتے ہیں اس میں اسٹیٹ بینک کی بھی انسٹرکشنز ہیں کہ وہ جو آپ جب اس کی انسٹالمنٹ ایک طرح سے کیلکولیٹ کریں گے it should not be more than fifty percent of the take home salary of the bank in the sense کہ اس نے کچھ اور بھی اگر لونس لیے ہوئے اس کے کریڈٹ کارڈس کی بھی بل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کی بھی پیمنٹ کرتا ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ اس کی یہ جو ری پیمنٹ کیپیسٹی ہے وہ اسٹریچ تو نہیں ہو رہی کہ آپ اگر اپنی انسٹالمنٹ کو اتنا زیادہ کر دیں گے یا اس کو زیادہ اکوموڈیٹ کریں گے تو اس میں خطرہ اس چیز کا ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹریچ ہو کے وہ اس طرف جائے گا کہ کل کو آپ کے لون کی ری پیمنٹ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی تو یہاں اس حوالے سے ڈیٹ برڈن کو کیلکولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جو پروڈکٹ فیچرز میں بات آتی ہے کہ اس کا اسٹیٹس ریزیڈنسی کا کیا ہے یہ لاجیکل ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے یا نان ریزیڈنٹ پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں جو امپلائمنٹ میں ہیں یا باہر بزنس کر رہے ہیں ان کو ابھی لیکن ظاہر ہے وہ پاکستانی نیشنل ہونی چاہیے تو یہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے جو دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس میں جو کسٹمر ہے اگر وہ جو ظاہر ہے جیسے ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو اس اس کا سیلری پیریڈ اس کا جو امپلائمنٹ پیریڈ ہے کم از کم دو سال کا ہونا چاہیے کہ دو سال سے وہ امپلائمنٹ میں ہے اور اس دو سال میں ایک سال جو ہے وہ کرنٹ اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو کرنٹ اس کا امپلائی ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے برعکس جو سیلف امپلائڈ بزنس مین ہیں یا سیلف امپلائڈ پروفیشنلز ہیں ان کا بھی دو سال کا ہونا چاہیے کہ وہ دو سال سے اس بزنس میں اس پروفیشن میں انوالو ہیں تو یہ کرائٹیریا ایک طرح سے اسٹیبلش ہوتا ہے جب ہم پروڈکٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں اس میں جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایڈیشنل بعض دفعہ بینکس گارنٹی کی بات کرتے ہیں بینک یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں ایک پرسنل گارنٹی لا کے دینی ہے اس لیے کہ بعض بارڈر لائن کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بینک فیل کمفرٹیبل کہ اگر کوئی پرسنل گارنٹی ایسے انڈیویجول سے لا کے دی جائے جس کو بینک کمفرٹیبل ٹریٹ کرتا ہے اور یہ جو پرسنل گارنٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ بینک چاہتا ہے کہ وہ اگر ایسے کیسز جس کے اندر مزید ایڈیشن سے تھوڑا سا اس کا کیس امپروو ہو جائے گا تو اس کو اپلائی کرتے لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ نے کسٹمر سے آلریڈی آپ نے ان کا مارگیج کیا گیا ہوا ہے آپ کا کمفرٹیبل ہے آپ کے پاس ایک طرح سے کوشن بھی ہے مارجن بھی ہے تو اس کو امفیسائز کرنا یو کرنا it depends from customer to customer from bank to bank اور یہ ظاہر ہے یہ ایک ایسی پالیسی ہے یہ ایک ایسا ایک طرح سے ایریا ہے جس کے اندر بینکوں کے اندر کافی ویریفیکیشن ایک طرح سے ویریبلٹی ہوتی ہے اور لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح کیونکہ بعض دفعہ یہ بینکس کے لیے نقصان دہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اگر بینک پرسنل گارنٹی کو انسسٹ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے نئے اکاؤنٹس کے حوالے سے نئی جنریشن کے حوالے سے اس کو دقت ہو اس لیے کہ ہر کسٹمر کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہوتی یا اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو گارنٹی پرووائڈ کر سکے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو آپ کیس بائی کیس دیکھیں تاکہ آپ کو اس حوالے سے جو اکویلٹی کا ایلیمنٹ ہے اکوٹیبل ہونے کا وہ مس نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو اس میں پالیسیز یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پروڈکٹ کی کرائٹیریا کی اور اس کے فیچرز کی اس میں جو آخری آئٹمز ہیں وہ ہے ایک طرح سے ری پیمنٹ اسکیجول کا ری پیمنٹ اسکیجول جو بنتا ہے تو جو امرٹائز ہوتا ہے آپ نے فائنانس کے کورس میں پڑھا ہوگا they are equal monthly installments equal monthly installments کا جو کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اکول منتھلی انسٹالمنٹس میں ایک اگر لون سے گیون ٹوینٹی ایئرس کے لیے ہے تو اس کے حساب سے ہر مہینے اس کی اکول انسٹالمنٹس ایک ڈیڈکٹ ہوں گی اور اس لون کی ریپینٹ پیمنٹ ہوگی یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں کسٹمر کے لیے اس کو ایجوکیٹ کرنا اس کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ایک طرح سے دیکھا گیا ہے ریئل لائف کیسز میں کسٹمر کو ان چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا اس کی ورکنگ کا آئیڈیا نہیں ہوتا اور اکثر اس کے اندر غلط فہمیاں کریٹ ہوتی ہیں اور اکثر اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسٹمر کی اور بینکر کی ایک طرح سے ریلیشن شپ امپیکٹ ہوتی ہے جو اس میں بتانے والی چیز ہے کہ جب آپ امرٹائز اماؤنٹ نکالتے ہیں منتھلی تو اس کے اندر کچھ پورشن مارک اپ کا ہوتا ہے اور کچھ پورشن جو ہوتا ہے پرنسپل ری پیمنٹ کا ہوتا ہے according to the simple financial calculation شروع کی انسٹالمنٹس میں مارک اپ کا اماؤنٹ زیادہ ہوتا ہے اور پرنسپل ری پیمنٹ کا اماؤنٹ کم ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہ ری پیمنٹ شیڈیول آگے بڑھتا ہے ری پیمنٹ آنی شروع ہوتی ہے تو اکارڈنگلی یہ آپ دیکھتے ہیں اور اس کو آپ ایکچولی ورکنگ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مارک اپ کا اماؤنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور جو پرنسپل ری پیمنٹ کا اماؤنٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کے جو آخر کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اس میں میجر اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ پرنسپل اماؤنٹ پرنسپل اس کا رہ جاتا ہے اور کم اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ مارک اپ کا ہوتا ہے تو یہ جو فیکٹر ہے کسٹمر کو بتانا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسٹمر اپنا بیلنس پوچھتے ہیں کہ جی میرا بیلنس کیا ہے کتنا آؤٹسٹینڈنگ ہے میں نے کتنا بینک کو پے کرنا ہے تو اکثر ان کو سرپرائزز ملتی ہیں وہی کہتے ہیں بھائی میں نے اتنی انسٹالمنٹس پے کر دی اور ابھی تک میرے اس کے پرنسپل اماؤنٹ میں اتنی کمی کیوں نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پرنسپل اماؤنٹ کی ریڈکشن ہو رہی ہے وہ پروپورشنیٹلی کم ہو رہی ہے تو اس فیکٹر کو کسٹمر کو بتانا ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ویسے تو کسٹمر خود بھی کافی اویئر ہو گئے ہیں ایجوکیٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے اور اس قسم کے اور ایریاز ہیں جہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کسٹمر کو نان ٹیکنیکل ٹرمز میں جارگنس کو استعمال کیے بغیر ایک عام فہم طریقے سے ایز اے لے مین سمجھایا جائے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اس لیے کہ بہت سارے کسٹمرس بلکہ majority of the customer they are not expert in finance and accounting تو ان کو اس آسپیکٹ کو بتانا ضروری ہوتا ہے تو اس پہ امفسس اس لیے ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جب کسٹمر ایک ری پیمنٹ کر رہا ہے اور یہ ہیومن سائیکالوجی کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو ایک کمفرٹ لیول ہے کہ جی میں نے جو ایک لون لیا ہوا ہے کہ مجھ پہ ایک لائبلٹی ہے میں اس کو پے کر رہا ہوں اور اس کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے اس کی اپنی پلاننگ کے ساتھ اس کی اپنی بجٹنگ کے ساتھ اپنی اس کی ورکنگ کے ساتھ تو اس ایریا کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس کی جو ایمفسز ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اب ہم اب دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے پروڈکٹ فیچرس کی بات کر لی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کی تو آئیے اب ہم کچھ پروسیجرس کی بات کرتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو مینولز ہوتے ہیں وہ پالیسیز کے متعلق بھی ہوتے ہیں اور پروسیجرس کے متعلق بھی ہوتے ہیں ہم نے جب پالیسیز کی بات کر لی تو پروسیجر کی طرف آتے ہوئے جو پہلی چیز ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو انیسیشن پروسیس ہے جس کو ہم اوریجنیشن پروسیس بھی کہتے ہیں یہ اہم ہوتا ہے اس میں بینکس کی جو سیل ٹیمز ہیں وہ ظاہر ہے ایک طرح سے کسٹمر کو اپروچ کرتی ہیں اور ان کو ایک طرح سے آفر کرتی ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ لون دے سکتے ہیں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دے سکتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کچھ انیشلی کچھ ڈاکومنٹیشن انوالو ہوتی نارملی اگر آن ایوریج دیکھا جائے تو اس میں چودہ کے قریب ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں وہ چودہ ڈاکومنٹس میں مین ڈاکومنٹس کیا ہیں سب سے پہلے ایک اپلیکیشن فارم ہوتا ہے جو اگر مارگیج کے لیے جو اپلائی کر رہا ہے یا ہاؤسنگ لون کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس اپلیکیشن فارمز کے جو مختلف کالمز ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف ڈیٹیلز کسٹمر کی میکسیمم پرووائڈ کی جاتی ہے اور اس سے کم از کم ایک کسٹمر کا پروفائل بینک کے سامنے آ جاتا ہے ظاہر ہے یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس فارم کو ایک طرح سے کسٹمر سائن کرتا ہے اور وہ ایک طرح سے اس کی طرف سے ریکویسٹ لیٹر ہوتا ہے اور یہ ڈٹرمنٹ کرتا ہے کہ وہ بینک کے ساتھ انٹرسٹڈ ہے ایک ایگریمنٹ کرنے میں اور لون لینے کے لیے اس میں ظاہر ہے یہ بہت ڈیٹیل ہوتا ہے اور بینکوں کے یہ ظاہر فارمز ویری کرتے ہیں لیکن ان اے نیٹ شیل ان کی جو اسپرٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم پاسبل انفارمیشن کیپچر کی جائے جو کسی حد تک ایکوریٹ بھی ہو اور ظاہر ہے سبسیکوینٹلی اس کی ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے اس کی ڈاکومنٹری پروف بھی آتا ہے اس کے بعد جو اکاؤنٹ اوپننگ ہوتی ہے اکاؤنٹ اوپننگ کا ظاہر ہے جو ڈاکومنٹس ہے وہ ایک اہم ہے جو اگین بینک اور کسٹمر کے درمیان ایک طرح سے اگریمنٹ ہے اور پراپرلی ڈاکومنٹڈ چیز ہے اور اس کے بعد اس میں پھر فوٹوگرافس ہوتی ہیں این آئی سی کی کاپی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک طرح سے جو امپلائمنٹ لیٹر ہوتا ہے اور اپنے بینک کی جو کسٹمر کے بیلنس شیٹ ہوتی ہے پرسنل لیول پہ ایک اور جو اسٹیٹ بینک کی اس میں ریکوائرمنٹ ہے جس کو ہم بی بی ایف ایس کہتے ہیں بیسک بورس فیکٹ شیٹ یہ بھی ہوتی ہے اس میں کچھ کسٹمرس کے پروفائلس کچھ کسٹمرس کی ڈیٹیلز اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلری سلپ ہوتی ہے اور دوسری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو اصل مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ جب انیشیلی آپ اس پروسیس کو انیشیٹ کرتے ہیں تو اس کے بیسس پہ پھر پروسیسنگ شروع ہوتی ہے اور سیل یونٹ کا کام یہ ہے کہ جس کسٹمر کو اس نے اپروچ کیا ہے اس سے یہ سارے ڈاکومنٹس لے کے وہ پھر پروسیسنگ یونٹ کے حوالے کرتا ہے تو پروسیسنگ یونٹ جو جب ہے وہ اس ایک طرح سے اسٹیس کرتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اب اس کو ہم نے اس پرپوزل کو اویلویٹ کرنا ہے اس کو ایک طرح سے اپروول کے لیے آگے بھیجنا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈسبرسمنٹ کا ایریا آتا ہے جب ہم اویلویشن کی اور اپروول کی بات کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آتی ہے تو اس میں وہی جو سلیکشن کا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے جہاں بہت سی چیزیں اس کے اندر اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں بہت سی چیزیں اس کے اندر ویریبل نہیں ہوتی but at the same time you have to determine جو آپ کا جو ایک طرح سے پروسیس جو کر کے جو ایک طرح سے کریڈٹ پرپوزل بنا کے ویلویٹ کر کے جو کریڈٹ کمیٹی کو سبمٹ کر رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ پرپوزل ان پیرامیٹرز پہ اپروول کے لیے جا رہا ہے اور ان پیرامیٹرز پہ اس نے اپروو ہونا ہے تو جب یہ اپروول کا پروسیس ہوتا ہے اور اس میں اگین اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اپروونگ اتھارٹیز کس حد تک کس کس کی ہیں roles and responsibilities already defined ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اپروول جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور پھر یہ اپروول جو ہے وہ جاتی ہے کیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈسبرسمنٹ کے لیے کیٹ کا ڈپارٹمنٹ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اور وقت کے ساتھ پاکستان میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس لیے کہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف جو ایک طرح سے لوننگ کے پروسیس ہیں اور خاص طور پہ یہ جو ہاؤسنگ لون ہے یا مارگیج لون ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ لیگل فارمیلٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن انوالو ہے تو اس کے اندر جو کیٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ایک طرح سے کہتے ہیں اس کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے اور ہم جب کیٹ کے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چیز اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر جو ڈاکومنٹیشن انوالو ہے جو کسٹمر کے ساتھ آپ لیتے ہیں فائنل اگریمنٹ کرتے ہیں اس کو پھر آپ ایکچولی ڈسبرس کرتے ہیں جو ڈسبرسمنٹ کا جو ایک طرح سے پروسیس ہے جو کسٹمر کو لون دیا جاتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جاتا ہے یا لمٹ فیڈ کی جاتی ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اور کیٹ والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹین کریں وہ انشور کریں کہ ڈسبرسمنٹ سے پہلے ساری فارمیلٹیز پوری ہو چکی ہیں ساری فارمیلٹیز اس لیے کہ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان فارمیلٹیز کے پورا ہونے میں وقت لگتا ہے کیونکہ یہ معاملہ ہوتا ہے ایک طرح سے ایکوٹیبل مارگیج کا یا ٹوکن لیگل مارگیج کا اور دوسری فارمیلٹیز کا جس کے اندر بہت سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ اور ایجنسیز انوالو ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے آپ ان کے جو پیس ہے آپ ان کو افیکٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پر آ کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کسٹمر کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو ریئلسٹک بیسس پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بتا دینا چاہیے کہ جی آپ کا لون اپروو ضرور ہو گیا ہے نا you are eligible to get the loan but these are the formalities which are need to be completed so that you can avail the loan تو اس میں جو ایکسپائٹ کرنے والا معاملہ ہے اس میں ظاہر ہے کسٹمر کی کوپریشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسٹمر مختلف ڈاکومنٹس سائن کر کے دیتا ہے کہ کسٹمر کی پرمیشن کے بغیر کسٹمر کے سگنیچر کے بغیر یہ ساری فارمیلٹیز پوری نہیں ہو سکتی ہم بات جب اکوٹیبل مارگیج کی کرتے ہیں یا ٹوکن لیگل مارگیج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ یہ اسٹیبلش کرتی ہے on behalf of the owner of the property کہ بینک کے نام ایک سے ٹائٹل اس کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے بینک کو یہ رائٹ دیا جا رہا ہے کہ in case of default bank اس پراپرٹی کو ایک طرح سے پوزیس کر کے اپنا لون ریکور کر سکتا ہے اس کے لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ جب یہ آپ ڈاکومنٹیشن سائن کرا لیتے ہیں اس کے بعد اس ٹائٹل کو پرفیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے پرفیکشن کا بھی ایک پروسیجر ہے اس میں بینک کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں جو بینک کا لیگل کونسل ہے وہ انوالو ہوتا ہے وہ سارے ڈاکومنٹ کی ویٹنگ کرتا ہے اس نے ساری پراپرٹی کے ڈاکومنٹس انیشلی اس کی فوٹو کاپیز کے بیسس پر یہ اسٹیبلش کر لیا ہوتا ہے کہ آیا یہ پراپرٹی بینک کے نام مارگیج ہو سکتی ہے یا نہیں اس میں کوئی لیگل فلا یا لکونا تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہوتی ہیں لیکن جب اس کی پرفیکشن کی بات آتی ہے جب ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جب تک کیٹ ڈپارٹمنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا وہ ایک طرح سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے پاس ایک طرح سے یہ ساری ڈاکومنٹیشن نہیں آ جاتی اور اس کو ایک طرح سے جو مختلف لائرز ہیں یا انکم ایسٹیمیشن والے ہیں یا دوسرے ایجنسیز ہیں وہ ایک طرح سے اور خاص طور پہ لائر جب این او سی دے دیتے ہیں کہ اب یہ پوزیشن اس میں ہے کہ بینک کے جو ٹائٹل ہے وہ پرفیکٹ ہو چکا ہے وہ ایک طرح سے اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ لیگل ہو چکا ہے تو پھر کیٹ جو ہے ڈسبرسمنٹ کرتا ہے یہاں جو ضرورت اس چیز کی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے کیٹ کا جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں اور کیٹ کو یہ چیز بھی انشور کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ جب ڈسبرسمنٹ کے بعد ڈاکومنٹس میں جو ایکسیپشنس ایک طرح سے آتی ہیں اس کو ریموو کیا جائے اور جو ایکسیپشنس اس حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی چیز کمی رہ گئی ہے جس کا آپ نے ویور لیا ہے کیا اس کو فالو اپ ہو رہا ہے نہیں ریلیشن شپ مینیجر کے حوالے سے برانچ لیول کے حوالے سے تو یہ چیزیں کیٹ کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں اور kept on a regular basis on a monthly basis ایک رپورٹ جنریٹ کرتی ہے جس میں جس کو ایکسیپشن رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے اندر انڈیویجولی جو لونز ہوتے ہیں اس میں ایکسیپشنز کا مینشن ہوتا ہے جس کی ویور لی گئی ہے اور اس کے اندر کوئی ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں کیٹ کی اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا اس کے اندر کافی ٹائم لگتا ہے اور جب کیٹ سیٹسفائی ہو جاتا ہے پھر وہ لمٹ فیٹ کرتا ہے اور ساری ڈاکومنٹیشن جو ہم نے آپ کو بتائی شروع میں جو لی گئی تھی وہ اس اسٹیج پہ نارملی جو ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں تو وہ تقریباً تیئیس کے قریب ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ تیئیس ڈاکومنٹس جس میں جو major documents demand promissory note ہوتا ہے جو ایک طرح سے اسٹیبلش کرتا ہے اس فائنینشیل ابلیگیشن کو کسٹمر کی اس کے بعد اس کے مارگیج کے حوالے سے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں میمورینڈم آف ٹائٹل کا حوالہ جو دیا جاتا ہے پرمیشن ٹو مارگیج کی بات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ایجنسی ارینجمنٹ ہوتا ہے یہ بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے جو کلازز ہوتے ہیں اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے لیگل لائرز نے ویٹ کی ہوتی ہیں اور ضرورت اس چیز کی ہے جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس میں کمی ہے کہ کسٹمرز کو ان ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے متعلق علم نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر بھی جلدی میں ہوتا ہے اس کو بھی ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ میرا لون اپروو ہو گیا ہے مجھے جلد از جلد پیسہ مل جائے لیکن یہ جو ریلیشن شپ مینیجرز ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ آفیسرز ہوتے ہیں یا جو برانچ کے مینیجرز ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ سارے ڈاکومنٹ سائن کروانے سے پہلے کسٹمر کو ایٹ لیسٹ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کلازز ہیں کس طرح ان کے رائٹس کو ان کی رسپانسبلٹیز کو یہ افیکٹ کرتے ہیں اور ہم جب کیٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر کیٹ کے اوپر جب ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انشور کرنے کے بعد کہ ساری ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی ہے اور ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ایک طرح سے وہ لمٹ فیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کیٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ خاص طور پہ بی ٹی ایف کے کیس میں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں بیلنس ٹرانسفر فیسلٹی جس میں ہم دوسرے بینکوں سے ایک طرح سے ان کا جو لون ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر بھی کیٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا پروسیجر بریفلی یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلس ٹیم نے کسی کسٹمر کو ایک طرح سے پرسو کر لیا ہے کہ آپ دوسرے بینک سے اس کا لون اٹھا رہے ہیں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کسٹمر ایک لیٹر دیتا ہے اس بینک کے نام میرا اس بینک کے ساتھ اب نیا ارینجمنٹ ہو گیا ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے سارے ڈاکومنٹس اور خاص طور پہ جو ٹائٹل پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں آپ ان کو اس بینک کے حوالے کر دیں لیکن ظاہر ہے وہ بینک آپ کو ایسے ہی نہیں کرے گا اس کو جب تک پیمنٹ نہیں ملے گی اس کا جب تک اس کے پاس loan along with the mark up واپس نہیں آئے گا وہ یہ ظاہر ہے آپ کو کیوں پراپرٹی ڈاکومنٹس دے گا وہ کیوں لون ٹرانسفر کرے گا تو اس میں جو پروسیجر ہے اس کے لیے باقاعدہ ویل ڈیفائنڈ اس کے ایکشنز ہیں اور اس میں کیٹ ڈپارٹمنٹ کا رول یہ ہے کہ وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کے پاس انشور کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے آپ پے آرڈر بنا کے جس کے اندر وہاں کا outstanding principal plus up to date mark up اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے آپ ڈاکومنٹس اپنے لیتے ہیں لیکن اس میں جو ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ڈاکومنٹس کا ٹائٹل اس وقت تک اس بینک کے نام ہے جو آپ کو لون ٹرانسفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک طرح سے ٹائم کے گیپ ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ نے بینک کسٹمر سے لیٹر لیا ہوا ہوتا ہے آپ نے ریڈمشن ڈیٹ سائن کروائی ہوئی ہوتی ہے اور سبسیکوئنٹلی آپ اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ٹائٹل بینک کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو یہ جو پروسیس ہے اس کے اندر ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے ٹائمنگز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے دوسرے بینک کی کوپریشن بہت ضروری ہے پریکٹیکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بینکس جو ان اے وے ایک کسٹمر لوز کر رہے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے لیے ان فارمیلٹیز کو پورا کرنے میں انٹرسٹ شو کریں یا اس کے اندر ایکسپیڈائٹ کریں تو یہاں پر ایک طرح سے آپ کو بیلنس ڈرائیو کرنا پڑتا ہے آپ اپنے آپ کی کسٹمر کی کوپریشن سے دوسرے بینک کی کوپریشن سے لیکن ظاہر ہے ایک within the banking community within the bank circle یہ چیز اور نارملی دیکھی گئی ہے کہ بینک ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ ضرور کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ نان کوپریٹو کے بعد آپ کا بینکنگ سرکلز میں نام خراب ہو سکتا ہے تو یہ بی ٹی ایف کی جو فیسلٹی ہے اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو اس کی جو ایک طرح سے فارمیلٹیز ہیں اس کی جو پروسیجرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور اس کو فالو کرنا ضروری ہے اس لیے کہ آپ جب دوسرے بینک سے لون اٹھا رہے ہیں اور اس میں جو ایک چیز اور ضروری مینشن کرنے والی ہے اور جس کو اسٹیٹ بینک بھی ایک طرح سے امفسائز کرتا ہے کہ آپ اسی فیسلٹی کے تحت یہ لون اپنے بکس میں لے کے آئیں گے جو دوسرے بینک میں جہاں سے فیسلٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر وہاں پر یہ ایک طرح سے کنسٹرکشن لون تھا یا رینوویشن کا لون تھا یا ایک طرح سے ہاؤس ڈائریکٹ پرچیز کا لون تھا تو اسی فارم میں یہ آپ کے پاس آنا چاہیے اور اس کی وہی فارمیلٹیز ہونی چاہیے ہاں، ظاہر ہے کہ اس میں جو انیشیل سارا پروسیس ہے وہ اس بینک نے کور کر لیا ہے آپ کو اس میں بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اصل چیز ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو بینک کے نام جو ٹائٹل ٹرانسفر ہونا ہے اس کی فارمیلٹیز پوری ہونی چاہیے اور ایک گیون ٹائم پیریڈ کے اندر کمپلیٹ ہونی چاہیے تاکہ جب بینک اس کو الٹیمیٹلی اپنے بکس میں لے کے آئے تو اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا جو کولیٹرل ہے اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے جو اس کی فارمیلٹیز ہے وہ ان پلیس ہو جب ہم ساری بی ٹی ایف کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ ایک طرح سے اسپیشل ٹریٹمنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے جب ہم بی ٹی ایف کی ہم بات کر رہے ہیں کے بعد آئیے ہم کلیکشن پروسیجرز پہ چلتے ہیں اور ہم جب کلیکشن پروسیجرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ ایک طرح سے اس کی ٹیمز ہوتی ہیں اس کا بہت سے بینکوں نے ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ مینولس بنائے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم ایریا ہے اور کلیکشن نہ صرف ریگولر ایڈوانسز کے حوالے سے ریگولر لون کے حوالے سے بلکہ خاص طور پہ جو ڈیلیکوینٹ ہوتے ہیں جو پاس ڈی ہو جاتے ہیں اس کی ریکوری کے لیے یہ جو کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے اندر جو بتانے والی چیز ہے کہ اس کے لیے پراپر ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو کنسرنڈ اسٹاف ہوتا ہے جو ہائر کیا جاتا ہے یا وہ کانٹریکٹ بیسس پہ ہو یا وہ ریگولر اسٹاف ہو کیونکہ یہ ایک اکثر کمپلین آئی ہے کہ ریکوری کے حوالے سے جب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ایک پچھلے لیکچر میں جب آپ کو ایک سروے کے متعلق بتایا تھا پاکستان میں تو اکثر کسٹمر کی طرف سے یہ کمپلین آئی کہ جو ریکوری کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کلیکشن کے حوالے سے آتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ان کا بیہیویئر بہت ایک طرح سے اگریسو ہوتا ہے بہت روڈ ہوتا ہے تو بینک اس چیز کو بہت توجہ دیتے ہیں اور اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کا بہت نوٹس لیتا ہے کہ یہ جو بینک کا اسٹاف ہے جو ریکوری میں اور جو کلیکشن میں انوالو ہے ان کا بہیویئر ان کا ایک طرح سے کانٹیکٹ پازیٹیو ہونا چاہیے اگریسو نہیں ہونا چاہیے اور ان کا جو ایک طرح سے اپروچ ہونی چاہیے چاہے وہ ٹیلی فون کے تھرو اپروچ کر رہے ہوں یا ان پرسن مل رہے ہوں تو وہ ایک پراپر پروفیشنل نارمس کے تحت ہونا چاہیے اور اس میں جو ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز کی جب ہم بات کرتے ہیں پھر بینکوں کو ضروری اس چیز کی ہے کہ وہ پراپرلی جب اسٹیٹ بینک کی ہم کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کی بات ہوتی ہے پہلے بینک اپنے طور پر ایک بکٹس بناتے ہیں بکٹس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ پاس ڈیو جو ایک سے تیس دن کے ہوتے ہیں تیس دن سے لے کے نوے دن کے اور پھر نوے دن سے اوپر کے تو ان بکٹس کے تحت جب ایک طرح سے ایم آئی ایس کے تھرو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے کسٹمر پہلی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں فرنٹ اینڈ پہ ہیں یا مڈل میں ہیں یا ہارڈ کور میں چلے گئے ہیں تو اس بکٹس کو on a regular basis update کرنا ضروری ہوتا ہے اور اسی حوالے سے کلیکشن کی ٹیمیں جو ہیں ان ڈیلیکوینٹ کسٹمرس کو اپروچ کرتی ہیں ان کو کانٹیکٹ کرتی ہیں اور یہ پروسیجر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس چیز کو اگر فالو نہ کیا جائے تو بینک کا جو پورٹ فولیو ہے جو الٹیمیٹلی افیکٹ ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ وہ فالو اپ کی وجہ سے بھی افیکٹ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسٹمر ولفل ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ان کے جینیون سرکمسٹانس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ ری پیمنٹ میں ڈیلے ہو جاتا ہے انسٹالمنٹ میں ایک طرح سے گیپ آ جاتا ہے تو اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو کلیکشن کی ٹیم ہے ان کو یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے کسٹمر کو ایک ہی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کے اندر آپ کو کلیئرلی چیزوں کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے تو یہ جو کلیکشن کا پروسیجر ہے کلیکشن کا مینوئل ہے اس کے اندر کلیئر کٹ گائڈ لائنس دی گئی ہیں کلیئر کٹ پروسیجرس دیے گئے ہیں اور اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ ان پروسیجرس کے بغیر کیونکہ اگر کسٹمر جو کو اپروچ کرنے والے بینک کا اسٹاف ہیں وہ اپنے طور پر اپنی ومس یا اپنی وشز کے حساب سے چلتے ہیں تو بینک کے لیے بیڈ امیج کریٹ کر سکتے ہیں اس میں جو اپروچ ہے وہ بڑی پروفیشنل ہونی چاہیے اور کسٹمر کو کسی قسم کی کمپلین نہیں ہونی چاہیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیلیکوینٹ ایڈوانسز ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے آگے لیگل نوٹس دینا ہے جو نارملی ون ٹوینٹی ڈیز کے بعد آپ لیگل نوٹس دینا شروع کرتے ہیں اور پھر اگر یہ چیز ون ایٹی ڈیز تک چلی جائے اور کسٹمر اپنے ڈیفالٹ میں پرسسٹ کرتا ہے تو پھر نارملی ون ایٹی ڈیز کے بعد یہ کیس جو بینک کے لیگل ایڈوائزر ہیں جو لائر ہیں ان کو ریفر کیا کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر ایک طرح سے لیگل پروسیڈنگس اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں جو ضروری چیز اس بات کی ہے کہ before the bank start the legal proceedings against a customer for the recovery of the loan اس سے پہلے کے جو پروسیجرز ہیں کیا اس کو پراپرلی فالو کیا گیا ہے یا نہیں نوٹسز دیے گئے ہیں یا نہیں کسٹمر سے کانٹیکٹ کیا گیا یا نہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ جا کے لیگل پروسیڈنگ شروع نہیں کر سکتے تو جب ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں تو اس کلیکشن کی اور خاص طور پہ ڈیلیکوینٹ سلو موونگ ایڈوانسز کی جو ریکوری ہے اس کی اہمیت سامنے آتی ہے اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے جو اس میں باقی آئٹمس ہیں پروسیجرس کے حوالے سے وہ ہم نے بریفلی آپ سے پالیسیز میں آلریڈی ڈسکس کیے انشورنس کا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پراپرٹی کی انشورنس پراپر ہونی چاہیے اور لائف کی انشورنس ہونی چاہیے اس کے بعد پروویژننگ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس میں ری اسکیجولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ بعض دفعہ کسٹمرس کے سرکمسٹانسز چینج ہو جاتے ہیں وہ بینک سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس طرح ری اسکیجول کی جائے کہ اس کو ری پیمنٹ میں اگر ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو وہ اس کو اوورکم کر سکے اس کے ساتھ میں پھر ٹرمنیشن کی ہم نے آپ سے بات کی ٹرمنیشن بھی ایک آسپیکٹ ہے لٹیگیشن ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ایکسٹرنل ایجنسیز کی بھی بات کی کہ ان کی کیا اہمیت ہے جب ہم یہ پروسیجرز کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اور چیز کلیئر ہو کے سامنے آتی ہے کہ بینکوں کے لیے ان پروسیجرز کو فالو کرنا یہ ایک طرح سے پروسیجرز جو ہے جو ویل ڈیفائنڈ ہونے چاہیے ویل آرٹیکولیٹڈ ہونے چاہیے اور کنسرنڈ اسٹاف کو پتا ہونا چاہیے کہ بینک کی پالیسیز کو آپ نے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے کس طرح اس کو ایکشن میں لانا ہے پروسیجرس جو اب ہم نے ڈسکس کر لیا تو اب آپ کو پالیسیز کے حوالے سے اور فریم ورک کے حوالے سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پاکستان میں بینک جو آپریٹ کرتے ہیں ان کا ایک طرح سے طریقہ کار ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے یہ جو ہم نے آپ کو ایگزامپل آپ کے ساتھ جو شیئر کیا یا ایز اے سیمپل کے طور پر ہمیں ظاہر ہے اس میں slight variation from bank to bank ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اسپرٹس ہیں جو اس کی مین تھیم ہے جو اس کی مین باڈی ہے وہ آلموسٹ سیم ہے اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آئیے ہم دوبارہ پھر ایک اس سروے کی طرف جاتے ہیں جو کہ جو کمیشن ہے consumer right commission of Pakistan نے انہوں نے خاص طور پہ جو سروے مختلف ایریاز میں کیے تھے اور ہاؤسنگ کے حوالے سے اور فائنانس جو مارگیج کا ہے اس کے حوالے سے کچھ سروے کیے تھے جو انہوں نے کیا کیا چیزیں کسٹمر کے ساتھ ڈسکس کیں کیا فیڈ بیک کسٹمر سے لیا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ جو کمیشن ہے اس کا جو ایک طرح سے کام ہے کنزیومر رائٹس کمیشن وہ بات کرتے ہیں کنزیومر رائٹس کی کسٹمر کے رائٹس کی تو ظاہر ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ویو ہے ان کا جو اوپینین ہے ان اے وے وہ بائزڈ ہے میں بھی in a way it appears to be against the bank لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب آپ اس سروے کے ریزلٹس کو دیکھیں جو کہ اکارڈنگ ٹو دا کمیشن انہوں نے تین میجر سٹیز میں کراچی میں اسلام آباد میں اور پنڈی میں کنڈکٹ کیا اور اس میں کچھ بینک انوالو تھے حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سروے جو تھا پوری طرح سے ریپرزینٹیو نہیں تھا اوور آل کنزیومرس کا کیونکہ اس میں لاہور کا ایریا کور نہیں کیا گیا لیکن کسی حد تک اس اس میں فیڈ بیک سے بینکوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسٹمر کس طرح سوچتے ہیں وہ کیا ایشوز فیس کر رہے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں مارگیج فائنانس کی ہاؤسنگ فائنانس کی اس میں جو ایریا انہوں نے جو سروے کیے اور جو سروے کی فائنڈنگ سامنے آئی پہلی چیز جو یہ تھی کہ ٹرینڈ کیا ہے کسٹمر کا اس حوالے سے تو اس ٹرینڈ میں جو زیادہ چیزیں سامنے آئیں وہ تھی کنسٹرکشن کے حوالے سے تو جو کسٹمر زیادہ ہیں وہ جو بینک کو اپروچ کرتے ہیں یا بینک ان کو اپروچ کرتے ہیں اس میں جو کنسٹرکشن کا جو لون ہے وہ اس ایک طرح سے ڈومیننٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں چیز یہ بھی دیکھی گئی کہ کسٹمر کی اکثر جو اپلیکیشنز ہیں اور میجورٹی کیسز وہ ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں ریجیکشن کا بھی ایک خاص ایلیمنٹ جو سامنے آیا اور یہ کہا گیا کہ وہ ریجیکشنس کیوں ہوتے ہیں جب انہوں نے ان فیکٹرس کو اینالائز کیا تو پتا چلا کہ اس میں ڈاکومنٹیشن چونکہ بات ہوتی ہے تو کسٹمرس وہ مخصوص ڈاکومنٹس پرووائڈ نہیں کر سکے یا وہ انکم لیول جو بینک ڈیمانڈ کرتا تھا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو فلفل نہیں کر پائے اس کی ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد جو سوال کیا گیا کہ آپ کی بینکوں میں پریفرنس کیا ہے آپ کس بینک کو اپروچ کرتے ہیں تو جو چیز سامنے آئی وہ اس چیز کی تھی کہ ہم آلریڈی ایک بینک کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے ہمارا وہاں پر اکاؤنٹ تھا سیونگ اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ یا بزنس اکاؤنٹ تھا تو اس بینک نے ایک طرح سے اس پروڈکٹ کو کراس سیل کیا اور ہم نے ایک طرح سے لون اویل کیا تو یہ کراس سیلنگ کا کانسیپٹ سامنے آیا کہ کراس سیلنگ میں جو بینک ایکٹیو ہیں جو سکسیزفل ہیں ان کا ایک طرح سے وہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک اور اس میں جو ایلیمنٹ سامنے آیا کہ آپ کو کمپلینس آپ کی کس طرح ہوتی ہیں آپ کو اور کیا ایشوز ہیں وہ اس میں ڈیلے کا کانسیپٹ سامنے آیا کہ ہم جب اپلیکیشن دیتے ہیں اس کی پروسیسنگ میں اس کی اپروول میں اور اس کی ڈسبرسمنٹ میں بہت ٹائم لگتا ہے تو یہ بھی جب کسٹمر کو انہوں نے انالائز کیا کسٹمر سروے کی فائنڈنگس کو انالائز کیا تو جو چیز سامنے آئی کہ کسٹمرز جو ہیں بعض دفعہ خود اس میں ایک طرح سے انوالو ہوتے ہیں جب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کسٹمر ویریبلٹی فیکٹرس کی بات کی تھی تو وہ چیز یہاں پر سامنے آئی کہ کسٹمر خود بعض دفعہ کیپیبلٹی کے حوالے سے حوالے سے ایفرٹ کے حوالے سے پراپر ڈاکومنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتے فارمیلٹیز پوری نہیں کرتے تو ہے وہاں ڈیلے ہوتا ہے پھر یہاں کمپلین ہینڈلنگ کی بات ہوئی کہ کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں جو کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ پراپرلی ریڈریس نہیں ہوتی یہ ایشو بھی پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ کسٹمر کے حوالے سے اور اسٹیٹ بینک بھی اس چیز کو ایمفسائز کرتا ہے کہ کمپلینٹ کو ایڈریس کرنے کا اس کو میٹیگیٹ کرنے کا اس کو ریزالو کرنے کا پراپر میکینزم بینکس کے پاس ہونا چاہیے یہ کسٹمرس نے کمپلین کی ہے اور there was a large in way segment of the customer وہ جو کہتے ہیں کہ اس والے سے majority of the banks do not fall in the category جہاں کہ وہ کہہ سکیں کہ ان کا جو اپروچ ہے جو ان کی سروس لیول ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے تو یہ ساری جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں مد نظر اس چیز کو رکھا جاتا ہے کہ بینکس ان فائنڈنگس کو اپنے مد نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ فائنڈنگس ایز سچ ضروری ہیں اور ظاہر ہے جو فیڈ بیک سامنے آ رہی ہے اس کو اگر آپ اس طرح اپروچ کریں گے تو آپ اپنی سروس کو اپنے پروڈکٹس کو آپ امپروو کر سکیں گے اور کسٹمر کا سیٹسفیکشن لیول امپروو ہو سکے گا اوور آل جب اس سروے میں بات کی گئی کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بینکس کے جو سیٹسفیکشن ہیں کیا آپ ہائیلی سیٹسفائڈ ہیں یا آپ ہالی ڈسٹسفائڈ ہیں تو اس سروے نے جو اس کے رسپونڈنٹ سے جو فیڈ بیک سامنے آئی تو ان رسپونڈنٹس نے یہ کہا کہ مڈ رینج میں لوگ آ رہے تھے مڈ رینج میں رسپونڈنٹس تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا سیٹسفیکشن لیول نہ تو بہت زیادہ ہائی ہے نہ بہت زیادہ لو ہے لیکن وہ ظاہر ہے بینکوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو مختلف ایریاز ہیں جو مختلف اس کے اندر خامیاں ہیں جس کی نشاندہی کی گئی اس کو کس طرح اپروچ کیا جا رہا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ بینک ان کی طرف بھی توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ اس ایریا میں کہاں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اب ہم جب آگے دیکھیں گے تو ایک جو ایک سروے ہوا ہے انٹرنیشنلی جو مارگیج کی جو ایک طرح سے بزنس ہے مارگیج کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ کرائسس کے بعد جو فیکٹ ہوئی ہے ہم تھوڑا سا اس پہ ذکر کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں مارگیج بزنس کس طرف جا رہی ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے ٹل سچ ٹائم اللہ حافظ